عمر ناقد اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں سالم رضی اللہ عنہ کے گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تبدیلی دیکھتی ہوں حالانکہ وہ ان کا حلیف بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو انہوں نے عرض کی میں اسے کیسے دودھ پلاؤں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے عمر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور وہ یعنی سالم رضی اللہ عنہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یعنی آپ کا مقصود یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر سالم رضی اللہ عنہ کو پلوا دیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو